محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا میں ہمارا مدرسہ ہے نا اس کے والی اپنے علاقے کے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے ہم نے پوچھا کیسے آئے آپ نے کہا کہ بس میرے مدرسے کے بارے میں کچھ دعا نے کہا مدرسے سے پہلے اپنی فکر کرو برابر